میرے ساتھ جموں کی جیل میں ایک فلسطینی بزرگ تھے میں نے ان سے کہا کوئی واقعہ تو سناؤ کہنے لگے اپنی ایک بہن کا واقعہ سناتا ہوں میں نے کہا ضرور سناؤ کہا گھر میں آئی غسل کیا نئے کپڑے نکالے خوب اچھی طرح سے خوشبو لگائی ماں نے پوچھا بیٹی تو تو اتنا میک اپ نہیں کرتی تھی کہا اماں آج میری شادی ہے ماں حیران ہو گئی کہ کیا کرتی ہے دیکھا مسلح پہ کھڑی ہوئی رو رہی ہے سجدہ کر رہی ہے اپنا نقاب لیا اور گاڑی میں بیٹھی اور جا کے اسرائیلیوں کے مرکز میں دھماکہ کر کے رب کی محبت کے قدموں میں گر گئی جا ہے